ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کس چیز کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے انہوں نے جواب دیا جب آپ رات کو اٹھتے تو نماز کا آغاز اس دعا سے کرتے اے اللہ جبرائیل میکائل اور اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اپنے حکم سے مجھے ان میں سے جو حق ہے اس پر چلا بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھے راہ پر چلاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو گیارہ